ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ کے آزاد کردہ غلام ابو معبد نے عبداللہ ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ سے اور انہوں نے فضل بن عباس رضی اللہ تعالیٰ سے روایت کی اور وہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ اونٹنے پر پیچھے سوار تھے آپ نے عرفہ کی شام اور مزدلفہ کی صبح لوگوں کے چلتے وقت انہیں تلقین کی سکون سے چلو اور آپ اپنی اونٹنی کو تیز چلنے سے روکے ہوئے تھے حتیٰ کہ آپ وادی محصر میں داخل ہوئے وہ مینا ہی کا حصہ ہے آپ نے فرمایا تم دو انگلیوں کے درمیان رکھ کر ماری جانے والی کنکریاں ضرور لے لو جن سے جمرائے اقبا کو رمی کی جائے گی فضل بن عباس رضی اللہ تعالیٰ نے کہا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم جمرہ اقبا کو کنکریاں مارنے تک مسلسل تلبیہ پکارتے رہے صحیح مسلم حدیث نمبر تین ہزار نواسی